اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموہے میں حق سے نکلتی ہیں وہ جلد اپنا کیا پائیں گے